تو تم انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ اپنی اس دن سے ملیں جس میں بے ہوش ہوں گے